بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سافٹ ویئر انجینئرنگ کے لیکچر نمبر چالیس کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے فخر لو دی اس سے پہلے پچھلے چند لیکچرز میں ہم سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کے حوالے سے کچھ گفتگو کرتے رہے ہیں اور آج بھی سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کے حوالے سے ہی ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے سافٹ ویئر ٹیسٹنگ پہ آج کی بات کرنے سے پہلے میں ذرا چاہوں گا کہ ایک نظر ذرا پچھلے لیکچر پہ ڈال لیں تاکہ ہمیں اپنی بات آگے بڑھانے میں آسانی ہو تو یہ پچھلے لیکچر کا ریکیپ پچھلے لیکچر میں ہم نے کیا باتیں کی تھیں ہم basically we were talking about software testing اور اس سافٹ ویئر ٹیسٹنگ میں جو دو تین باتیں امپورٹنٹ میں دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں ایک تو difference between verification and validation verification کا کیا مطلب ہے verification is you want to test this software اور ویریفائی کہ یہ سافٹ ویئر جو اس کی اسپیسیفکیشن لکھی گئی ہیں ان کے مطابق یہ سافٹ ویئر بنایا گیا ہے یا نہیں بنایا گیا اس ویریفکیشن کے کئی طریقے ہوتے ہیں testing is one of them اور دوسرا ویلیڈیشن کیا چیز ہے ویلیڈیشن اس چیز کا نام ہے کہ جو یوزر کی ایکسپیکٹیشن ہیں یہ software does this software meet those expectation so once again the two famous phrases are we building the right product that is validation and are we building the product right that is verification so verification validation تو اس میں ٹیسٹنگ کا رول ان دونوں میں ہے ویریفیکیشن میں بھی ہے ویلیڈیشن میں بھی ہے ویریفیکیشن میں آبویسلی جب آپ سافٹ ویئر کو ٹیسٹ کریں گے تو آپ اس کے اسپیکس کے اگینسٹ جو آپ نے اس کی فنکشنل اسپیسیفکیشنز یا دوسری اسپیسیفکیشنز کو لکھی ہوئی ہیں اس کے اگینسٹ اس سافٹ ویئر کو ٹیسٹ کیا جائے گا اور ویلیڈیشن کرتے وقت بیسکلی ان اسپیکس کا بھی خیال رکھا جائے گا اور اس کے علاوہ یوزر کی ایکسپیکٹیشنس جو یوزر اس سافٹ ویئر سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے اس کو ٹیسٹ کیا جائے گا اور وہ ٹیسٹنگ کیسے ہوگی اس ٹیسٹنگ کو بیسکلی یوزر ٹیسٹنگ کہتے ہیں اس میں اور طرح کے ٹیسٹ کیسز ہو سکتے ہیں اور اس اسٹیج پہ جو differences between user user expectations اور آپ کی سافٹ ویئر اینڈ اسپیسیفکیشنس ان میں وہ جو ڈفرینس ہیں وہ بھی ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں اور بعض کا دیر آر میجر ڈفرینس تو اگر آپ نے اپنے ریکوائرمنٹس اچھے طریقے سے بلڈ نہ کی ہوں دین ویری لارج اور ان کیس کافی زیادہ ایفرٹ دوبارہ سے کرنی پڑتی ہے بہرحال ٹیسٹنگ کے حوالے سے ویریفکیشن ویلیڈیشن کے حوالے سے اتنی سی بات میں دہرانا چاہ رہا تھا پھر جب ہم نے ٹیسٹنگ کی بات کی تو دین وی سیٹ کہ basically there are two different types of testing اور وہ ٹیسٹنگ کون کون سی ہیں those are black box and white box testing black box کو فنکشنل ٹیسٹنگ بھی کہتے ہیں وائٹ باکس کو structural testing glass box clear box یہ سارے نام دیے جاتے ہیں in functional testing basically what happens is that we try to test this system اور we test this system treating this system as a black box of function کہ یہ اس کے اندر یہ فنکشن امپلیمنٹ کیسے کیا گیا ہے we are not too much worried about that part we only look at the inputs and we say کہ ان پٹس کو جو ٹرانسفارم کر کے آؤٹ پٹ میں جس طریقے سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جس طریقے سے اس کی اسپیسیفکیشن لکھی گئی ہیں کیا یہ کام ویسے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو ان پٹ سے آؤٹ پٹ کی میپنگ اور دیکھیں وہ ٹرانسفارمیشن ٹھیک ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی اور اسٹرکچرل ٹیسٹنگ میں on the other hand what we do is we basically look at the code structures اور ان اسٹرکچرس کو ہم ٹیسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بلیک باکس ٹیسٹنگ میں بیسکلی جو چند چیزیں امپورٹنٹ ہیں وہ اس چیز کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ there are certain limitation you can not test this system completely black box testing ہو یا وائٹ باکس ٹیسٹنگ ہو اس چیز کے بارے میں ہم نے پہلے بات کی تھی کیوں اس کو ٹیسٹ کمپلیٹ نہیں کیا جا سکتا اس کی وجہ بڑی سمپل سی ہے یا mean there are simply too many different combinations of all the inputs and out outputs so یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ سسٹم کو پورے طریقے سے ٹیسٹ کر سکیں اسٹرکچرل ٹیسٹنگ میں ہم نے تین طرح کے ڈفرینٹ اسٹرکچرس کی بات کی تھی وہ تین اسٹرکچرس کون کون سے تھے اسٹیٹمنٹ برانچ اینڈ پیتھ اس طرح جو یہ تین طرح کے جو ڈفرینٹ اسٹرکچرس جن کی ہم نے بات کی اسٹیٹمنٹ برانچ اینڈ پیتھ اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ it is simply not possible to test all the different paths that are there because the number of paths increase very quickly if there are loops اس کی ایگزامپلس ہم نے تھوڑی سی دیکھی تھیں ایک بالکل بیسک ایگزامپل جو ہم نے دیکھی جس میں صرف ایک لوپ ہے اور صرف ایک برانچ ہے تو اس میں دا نمبر آف اٹریشن اور نمبر آف پیتھس وہ اٹریشن کو ایکسپینشلی انکریز کرتے ہیں that is number of paths is equal to two to power n اور اگر این کی value that is the number of iteration اگر دس ہوں گی تو نمبر آف پیتھس ایک ہزار سے زیادہ ہو جائیں گے اور اگر n is equal to twenty تو یہ نمبر آف اٹریشن ایک ملین سے زیادہ ہو جائیں گے so very quickly this thing increase اور n is twenty is not really a large number بیس ایک بہت بڑا نمبر نہیں ہے تو اگر بیس پہ ہی یہ ملین پہ بات جا پہنچتی ہے اور ایون دس پہ اگر ہزار پہ بھی ہو تو you can not simply test for all possible different this is simply too much تو اس وجہ سے ہم نے یہ کہا کہ what we would do is we would only ensure کہ ہمارا جو سافٹ ویئر ہے it is tested for all the branches اور وہ ہم اس پہ برانچ کوریج کمپلیٹ کریں گے اور یہاں پر برانچ کوریج کو کمپلیٹ کرتے وقت جو امپورٹنٹ کانسیپٹ جو سامنے ہمارے آیا تھا دیٹ واز سائکلومیٹک کمپلیکسٹی یہ جو سائیکلومیٹک کمپلیکسٹی ہے یہ کیا چیز ہے یہ بیسیکلی انڈیپینڈنٹ پیتھس آپ کے پروگرام میں جو ہوتے ہیں ان کو یہ ہائی لائٹ کرتی ہے ان کو بتاتی ہے کہ آپ کے پروگرام میں ٹوٹل انڈیپینڈنٹ پیتھس کون سے ہیں اینڈ دین بیسکلی وہ انڈیپینڈنٹ پیتھس جو ہیں they are determined by the number of branches that you have اور decision points that you have in your program اور بیسکلی یہ آپ کی برانچ کوریج کمپلیٹ کرنے کے لیے یہ ایک مددگار چیز ہے آپ کو بتاتی ہے کہ upper bound for total number of test cases to complete branch coverage how many number of test cases do you need as the upper limit ایک اور امپورٹنٹ چیز جس کا ہم نے پچھلی بار ذکر کیا تھا وہ یہ تھی کہ جو آپ کے ڈیفیکٹس جو آپ کے بگس جو ہوتے ہیں سافٹ ویئر میں یہ کونوں کھدروں میں چھپے ہوتے ہیں اور کونوں کھدروں میں چھپے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بیسکلی زیادہ آپ کو ڈیفیکٹس جو ہیں وہ باؤنڈریز پہ آپ کو نظر آئیں گے جہاں پر آپ نارمل کیس سے ہٹ کے کوئی ایکسیپشن آپ کیس کر رہے ہیں this is where you have to treat this thing ایک آدھ خاص کنڈیشن کے لیے اور بعض اوقات وہی کنڈیشن مس ہو جاتی ہے تو یہ باؤنڈریز پہ چیزوں کو ٹیسٹ کرنا from a structural point of view اور بلیک باکس دونوں پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہوتا ہے اور اس کے لیے آپ ایکولنس پارٹیشننگ کرتے ہیں اچھا جس چیز پہ ہم نے پچھلی بار بات ختم کی تھی وہ یہ تھی کہ ہماری جو ٹیسٹنگ جو ہے اسٹرکچرل ٹیسٹنگ اور بلیک باکس ٹیسٹنگ جو ہے یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بلیک باکس ٹیسٹنگ میں سامنے نہیں آتی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اسٹرکچرل ٹیسٹنگ میں سامنے نہیں آتی for example black box testing میں it is difficult to determine کہ آپ نے اپنے کوڈ کو کتنا آپ نے ٹیسٹ کر لیا ہے کس حد تک ٹیسٹ کر لیا ہے اپنے فنکشنلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھ لیا ہے لیکن آپ کی کوریج کتنی کمپلیٹ ہے کیا یہ سارا کوڈ ایگزیکیوٹ ہو کے دیکھ بھی لیا ہے چلا بھی ہے کہ نہیں چلا اسٹرکچرل ٹیسٹنگ میں on the other hand you ensure کہ آپ کا کوڈ تو پورا کا پورا چلا ہے آپ نے برانچز تو لیکن کیا آپ نے پوری فنکشنلٹی آپ نے ٹیسٹ کر لی ہے کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ جو آپ کی مسنگ فنکشنلٹی کے زمرے میں آئے آپ نے آپ تو صرف اپنی برانچز کو دیکھ رہے ہیں اگر آپ نے کوئی فنکشن ویسے ہی مس کر دیا تو ظاہر ہے اس کے لیے آپ نے برانچ پروگرام میں کریٹ ہی نہیں کی کوئی انڈیپینڈنٹ پیتھ ہی نہیں ہے جو اس لاجک کو بلڈ کر رہا ہو تو اس وجہ سے وہ چیز مس ہو سکتی ہے تو یہ جب دونوں اکٹھی کر دی جائیں تو اس سے آپ کی کوریج بہت بہتر ہو جاتی ہے آپ کی ٹیسٹنگ بہت بہتر ہوتی ہے اور جو چیز عام طور پہ استعمال کی جاتی ہے اس کام کے لیے جب ہم ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو دیر آر سرٹن ٹولس جو یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ آپ نے جو ٹیسٹنگ بلیک باکس ٹیسٹنگ کی ہے وہ بلیک باکس ٹیسٹنگ آپ کے کوڈ کو کس حد تک اسٹرکچرل پوائنٹ آف ویو سے ٹیسٹ کر رہی ہے because it is difficult to come up with scenarios جس میں اسٹرکچرل ٹیسٹنگ ہو یونٹ لیول کے علاوہ اور یونٹ لیول پہ میں ابھی تھوڑی دیر میں بات کروں گا آج کا بیسک ٹاپک ہمارا یونٹ لیول پہ ٹیسٹنگ ہے تو یونٹ لیول کے علاوہ جو ٹیسٹنگ ہے that is very difficult structural point of view سے لیکن جب آپ بلیک باکس ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو اس بلیک باکس ٹیسٹنگ میں اگر آپ نے اس طرح کا ٹول کو یوز کیا ہوا ہے جو آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی کوریج کتنی ہو گئی ہے اسٹرکچرل پوائنٹ آف ویو سے تو پھر آپ بعد میں اس چیز کو کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اور کتنی ٹیسٹنگ کی ضرورت ہے یا آپ کی ٹیسٹنگ کتنی کمپلیٹ ہے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یونٹ ٹیسٹنگ کا ذکر کیا ذرا یہ یونٹ ٹیسٹنگ پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ یونٹ ٹیسٹنگ چیز کیا ہے پچھلے لیکچرز میں ایک چیز جس پہ میں نے خاص طور پہ ایمفیسائز کیا تھا وہ یہ تھا کہ جو ٹیسٹنگ اور ڈیولپمنٹ جو ہے یہ دو اپوزٹ قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں from perspective point of view کہ ایک کیس میں I mean you are trying to build this product and in the other case جو ٹیسٹنگ والا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے you are trying to break that software کی جو کام کیا ہے تو ایک کنسٹرکٹیو ہے دوسری ڈسٹرکٹیو قسم کی ایکٹیویٹی ہے اس وجہ سے یو نو عام طور پہ عام طور پہ کیا بلکہ اس وجہ سے جو ٹیسٹنگ جو ہوتی ہے this should be carried out by somebody who is not part of that development team because دونوں کی تھنکنگ بڑی ڈفرینٹ ہے ایک جگہ جہاں پر development team is very useful بلکہ یہ کام ڈیولپمنٹ ٹیم خود ہی کرتی ہے ٹیسٹنگ uh, کا اسے ہم کہتے ہیں یونٹ ٹیسٹنگ اور یہ یونٹ ٹیسٹنگ کی جاتی ہے جب آپ کوڈ کو ڈیولپ کر رہے ہیں what is unit unit testing testing basically hardware سے ایک اصطلاح لی گئی ہے جب یہ چپ ڈیزائننگ کی جاتی ہے یا مختلف کمپوننٹس ڈیزائن کیے جاتے ہیں ہارڈ ویئر کے پوائنٹ آف ویو سے تو ان کمپوننٹس کو انڈیپینڈنٹلی ایک ایسے انوائرمنٹ میں جہاں پر اس کے سا بنا کے جہاں پر وہ چپ فٹ کر کے تو اس چپ کی پراپر ٹیسٹنگ کی جاتی ہے کہ کیا یہ چپ اپنی اسپیسیفکیشن کے مطابق یا اپنے جو بھی اس سے ایکسپیکٹیشن ہے وہ مہیا کر رہی ہے وہ کام پورا کر رہی ہے کہ نہیں تو بیسکلی یہ جو چپ جو ہے اٹ سیلف اس کو as one unit independent of the rest of the circuitry کس جگہ اس نے ٹوٹل یوز ہونا ہے اس کو انڈیپینڈنٹ کر کے تو اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے یہ یونٹ ٹیسٹنگ جو ہے یہ یونٹ ٹیسٹنگ کیا چیز ہے بیسکلی یہ چیز ہے کہ جب آپ کوئی بھی یونٹ بنائیں اور that unit can be your function your module your class whatever ایک جو بھی یونٹ جس چیز کو بھی آپ یونٹ کہہ لیں اس یونٹ کو باقی دنیا سے انڈیپینڈنٹ رکھتے ہوئے یعنی ڈیکپل کرتے ہوئے جو آپ کے ذہن میں جب آپ اس یونٹ کو بنا رہے ہیں جو اس کا مقصد ہے جو اس کی فنکشنلٹی ہے اس فنکشنلٹی کو independent of other system components test کرنا اور پھر جب وہ یہ دیکھنا کہ جب اس کو سسٹم میں لگایا جائے گا پھر جب ایز اے ہول سسٹم جب بنتا ہے تو پھر اس کی بعد میں جو ٹیسٹنگ جو ہوگی that is the kind of testing جس کو ہم اسٹرکچر یا بلیک باکس ٹیسٹنگ جو پہلے جس کا ہم نے ذکر کیا تھا جو انڈیپینڈنٹ لوگ ٹیسٹ کرتے ہیں ڈیولپمنٹ ٹیم نہیں کرتی بلکہ ٹیسٹنگ کی ایک سیپریٹ ٹیم ہوتی ہے جو اس چیز کو ایکسرسائز کرتی ہے اس یونٹ ٹیسٹنگ میں جس طریقے سے میں نے کہا کہ یونٹس آف کوڈ کیا کچھ ہو سکتے ہیں آپ کے بالکل چھوٹے کمپوننٹس جو آپ کے پروسیجرس فنکشنس کلاسز موجولس کسی بھی لیول پہ آپ کس چیز کو آپ ایک یونٹ کہہ سکتے ہیں اور یونٹ ٹیسٹنگ کا اصول یہ ہے کہ unit testing is carried out by the developer جب وہ کوڈ کو لکھ رہا ہو اور حتیٰ کہ آج کل تو actually there are certain schools of thoughts ان میں سے ایک جو چیز کہلاتی ہے ایکسٹریم پروگرامنگ پرنسپل کہلاتا ہے اس ایکسٹریم پروگرامنگ کا بیسک پرنسپل یہ ہے کہ جو آپ کے یہ یونٹ ٹیسٹ کے جو کیسز جو ہیں they should be build before you actually start implementing your system آپ اس جو یونٹ جو آپ نے بنایا ہے اس کا کوڈ لکھنے سے پہلے آپ اس کے یونٹ یونٹ ٹیسٹ کیسز یا ٹیسٹنگ کے لیے آپ اس کی تیاری کر لیتے ہیں وہ پہلے لکھا ہوتا ہے تاکہ یہ چیز بنے تو ساتھ ہی اس کو ٹیسٹ کر لیا جائے تو ڈیولپمنٹ ٹیم خود ان یونٹس کو ٹیسٹ کرتی ہے this is a very important thing to understand and remember یہ وہ انٹیگریشن اور سسٹم ٹیسٹنگ نہیں ہے جس میں ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے ایک بلیک باکس کے طور پہ سسٹم کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے بلکہ یہاں پر each component is tested separately اور اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ ٹیم کیونکہ ڈیولپ کرتے وقت اس چیز کو ٹیسٹ کر رہی ہے اور اپنے طور پہ ایک کانفیڈنس لیول بلڈ ہو جاتا ہے اپنے طور پہ they are satisfied and then this thing is put into production where other people can actually use it اور پھر اس وقت جب دوسرے کمپوننٹس کے ساتھ کسی دوسرے نے یہ چیز بنائی ہے تو اس کے ساتھ جب آپ اس چیز کو انٹیگریٹ کر کے آپ ٹیسٹ کریں گے تو پھر اس کی دوسری پرابلم سامنے آئیں گی لیکن بیسک فنکشنلٹی کی بیسک فنڈامنٹل جو پرابلم جو ڈیفیکٹس جو ہیں جو شروع میں ہی ہائی لائٹ ہو جانے چاہیے آپ نے جو کوڈ لکھا ہے before it is being put to use وہ چیزیں سامنے نہیں آتی بلکہ بڑے پرابلم سامنے آتے ہیں انٹرفیسنگ کے پرابلم سامنے آتے ہیں چھوٹے چھوٹے پرابلم سامنے نہیں آتے اور چھوٹے پرابلم کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ کے آگے کام رک جاتا ہے کیونکہ people are dependent upon you آپ کی وجہ سے آپ نے چھوٹا سا کام جو ایک چھوٹا سا فنکشن لکھنا تھا اس میں غلطی کر دی اس میں ریزلٹس غلط مل رہے ہیں اس کو جب آپ نے ویسے ہی ٹیسٹ کیے بغیر یونٹ ٹیسٹ کیے بغیر آگے بھیج دیا تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جس نے اس کو یوز کرنا ہے وہ اپنا کام آگے جاری نہیں رکھ سکے گا تو اس وجہ سے unit testing is a very very important concept and must be carried out this is one of the things جو میرے ذاتی ایکسپیرینس میں ہے کہ بہت کم کیا جاتا ہے اگر یہ پراپرلی کیا جائے تو اس کے بینیفٹس بے انتہا ہوتے ہیں بہت زیادہ تیزی سے آپ کام کر سکتے ہیں اور بہت غلطی کا امکان کم ہو جاتا ہے اس سلسلے میں یہ جو یونٹ ٹیسٹنگ جو ہے یونٹ ٹیسٹنگ میں جو امپورٹنٹ چیز میں ایک بار پھر سے دہرانا چاہتا ہوں کہ this is carried out by the by the developer جو اس کوڈ کو ڈیولپ کر رہا اس سلسلے میں جو امپورٹنٹ چیز جو آپ کو یاد رکھنے کی ہے جو اس کا پرنسپل جو بیسک جو ہے وہ یہ ہے کہ اس یونٹ ٹیسٹنگ میں کیونکہ آپ چھوٹے یونٹ کو آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں یونٹ کا مطلب ہی یعنی کہ ایک چھوٹی چیز ہے جو انڈیپینڈنٹ باقی چیزوں سے ہو تو اس وجہ سے یہ زیادہ آسان ہوتا ہے ممکن ہوتا ہے کہ اس کو اسٹرکچرل لیول پہ بھی اس کو ٹیسٹ کر لیا جائے بڑا جب سسٹم بن جائے تو پھر اس کی اسٹرکچرل ٹیسٹنگ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے بیکاز وہ اسٹرکچرل کمپلیکسٹی اس میں بہت بڑھتی جاتی ہے تو یونٹ میں کیونکہ کپلنگ نہیں ہے ایک انڈیپینڈنٹ سے یونٹ ہے باقی چیزوں سے کپلڈ نہیں ہے that is the principle behind this whole testing کہ اس کو ڈیکپل کر کے باقیوں سے ٹیسٹ کیا جائے تو اسٹرکچرل ٹیسٹ کیسز بنانے آسان ہوتے ہیں اور اس کی اسٹرکچرل ٹیسٹنگ بھی کی جاتی ہے دوسری امپورٹنٹ چیز جو ہے کیونکہ ڈیولپر خود اس چیز کو کر رہا ہے ڈیولپ کر رہا ہے اور اس کے سامنے پورا اسٹرکچر اس چیز کا ہے جب وہ لاجک بلڈ کر رہا ہے تو اس لاجک کے اراؤنڈ جو جو اسٹرکچر چاہیے وہ اس کے سامنے ہے تو اس کی باؤنڈریز بھی اس کے سامنے ہیں تو باؤنڈری کنڈیشنز کے لیے اس کو ڈیولپر خود آسانی سے ٹیسٹ کیسز ڈیولپ کر سکتا ہے جو اس چھوٹے سے یونٹ کو ٹیسٹ کرنے میں جو اس کی جو کچھ باؤنڈریز ہیں وہاں پر اس کو ایکسرسائز کیا جا سکے اور دیکھے کہ کیا جو باؤنڈریز پہ جو ریزلٹس آنے چاہیے ویسے ہی آ رہے ہیں جیسے ڈیولپر نے اس کو سوچا تھا اور یہ جو یونٹ ٹیسٹنگ جو ہے کیونکہ ہم we are talking about this thing کہ یہ ایک چھوٹا یونٹ ہے اس کو آپ نے independent of other system components آپ نے اس کو ٹیسٹ کر لیا تو جب آپ اس کو بڑے سسٹم میں پلگ کریں گے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ باقی سسٹم نے اس کو یوز کرنا ہے تھرو اٹس انٹرفیسز تو یہ یونٹ ٹیسٹنگ جو ہے اس میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس یونٹ کے انٹرفیسز کو پراپرلی ٹیسٹ کیا جائے جو یہ یونٹ فنکشنلٹی مہیا کر رہا ہے as a black box to other system components اس چیز کو ایکسرسائز کیا جائے تو بیسکلی اس یونٹ کی جو ایپلیکیشن جو انٹرفیس لیئر جو ہے ایپلیکیشن جو انٹرفیس جو ہے اے پی آئی جو اس کی ہے اس کو ٹیسٹ کرنا اس میں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور یہ بڑا افیکٹولی اس چیز کو ٹیسٹ کر سکتی ہے یونٹ ٹیسٹنگ یونٹ ٹیسٹنگ کے بینیفٹس ذرا ہم تھوڑا سا دیکھ لیں یونٹ ٹیسٹنگ کے بینیفٹس میں دو تین چیزیں امپورٹنٹ ہیں کچھ تو ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں لیکن ایک اور چیز جس چیز کے بارے میں کپل آف ادر تھنگس جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ یونٹ ٹیسٹنگ ارلی سٹیج پہ ڈیولپمنٹ کے سٹیج پہ یہ کی جاتی ہے اس وجہ سے اگر کچھ اس میں کوئی غلطیاں آپ کے لاجک میں غلطیاں ہیں یا بیسک فنکشنلٹی میں کوئی غلطی رہ گئی یا کوئی چیز مس ہو گئی تو یہ اسی سٹیج پہ یہ پکڑی جاتی ہے غلطی جب یہ غلطی ارلی سٹیج پہ پکڑی جائے گی تو پھر جب لیٹر سٹیجز پہ جب اس یونٹ کو یوز کیا جائے گا اگر یہ غلطی وہاں پر جا کے نہ پکڑی جائے جب دوسرے لوگ اس سسٹم کو یوز کر رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ان کا کام نہیں رکے گا اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کا سسٹم یہ ٹیسٹنگ میں جائے گا اس وقت جب غلطی آئیڈینٹیفائی ہوگی تو پھر اس کو ڈی بک کرنا ہوگا وچ آلسو ٹیکس ٹائم وہاں پر ٹیسٹنگ والے جو ہیں وہ اس چیز کو دوبارہ ان کا ٹائم لگے گا دے ول بی ویٹنگ کہ یہ آپ فکس کر کے دوبارہ انہیں بھیجیں پھر وہ اس چیز کو دوبارہ ٹیسٹ کریں گے تو that cycle is repeated again and again تو اس وجہ سے یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ آپ جتنی جلدی اس غلطی کو پکڑیں گے اتنی آپ کی کاسٹ اینڈ ایفرٹ کم ہوگی اور پھر اتنا اگر آپ واپس جا کے اس چیز کو فرض کریں کوئی فنکشن یا کوئی کلاس کو چینج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس چینج کی وجہ سے جنہوں جنہوں نے اس کو یوز کیا ہوا ہے وہ ان کو بھی چینج کرنی پڑے تو یہ اس کا افیکٹ جو ہے کافی پھیل سکتا ہے تو یونٹ ٹیسٹنگ کا فائدہ یہ ہے کہ it detects errors early in the development life cycle and اس وجہ سے اوور آل کاسٹ اس میں بہت بچ جاتی ہے اس میں ٹائم کی کافی بچت ہو جاتی ہے تو this is a very important thing once again میں اس چیز کو دوبارہ ریٹریٹ کرنا چاہوں گا کہ یونٹ ٹیسٹنگ نہ کرنے کی وجہ سے یہ پرابلم پیدا ہوتے ہیں انفارچونیٹلی یونٹ ٹیسٹنگ کا کانسیپٹ ہماری سافٹ ویئر انڈسٹری میں اتنا پاپولر نہیں ہے جتنا اس کا بینیفٹ ہے اگر واقعی اس چیز کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا جائے everybody would be forced اپنی مینجمنٹ جو ہے اپنی ساری ڈیولپمنٹ ٹیم کو کہے گی آپ یونٹ ٹیسٹنگ لامحالہ کریں ہمیشہ کریں لازمی کریں ہم نے یونٹ ٹیسٹنگ کے کچھ بینیفٹس پہ بات کی کچھ پرنسپلس پہ بات کی آئیے آپ ذرا چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یونٹ ٹیسٹنگ کی کیسے جاتی ہے یونٹ ٹیسٹنگ کرنے کا جو ایک اصول جو جسے کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ testing against the contracts testing against the contract کا کیا مطلب ہے کہ جو کانٹریکٹ ہے یعنی کہ جو ایکسپیکٹیشن ہے اس پرٹیکولر کمپونیٹ کی یا اس یونٹ کی جو اس سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے جو اس کی اسپیسیفکیشن ہے that is is what it it's contract contract کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ چیز مہیا کرنی ہے that is what is expected of this unit تو اس کانٹریکٹ کے اگینسٹ اس کی ٹیسٹنگ کی جاتی ہے اس کانٹریکٹ کے اگینسٹ ٹیسٹنگ کیسے کی جاتی ہے میں آپ کو یہ ایگزامپل کے ذریعے تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں لیٹس اسیوم کہ ہمارے پاس یہ ایک چھوٹا سا فنکشن ہے یہ فنکشن ہے اسکیئر روٹ کا فنکشن ہے so we want to write root function اور اسکیئر روٹ فنکشن جو ہے یہ فلوٹنگ پوائنٹ نمبر لے گا اور اس فلوٹنگ پوائنٹ نمبر کا روٹ آپ کو ایک فلوٹنگ پوائنٹ نمبر کے طور پہ واپس کر دے گا تو اس کا کانٹریکٹ کیا ہے اس کا کانٹریکٹ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ it can not take an argument which is less than zero that is it can not take a negative number as an argument اس کا آرگومنٹ ہمیشہ uh, ہوگا کیونکہ نیگیٹو نمبر کا square root is not defined so اگر اس کو میں نیگیٹو نمبر دوں گا تو یہ مجھے کسی طریقے سے ایک ایکسیپشن ریز کرے یا I mean in some fashion it has to reject that argument it take that argument it square root that particular argument یہ تو ہو گئی پہلی بات دوسرا اس کا مطلب کیا ہے اس کا کانٹیکٹ ہے کہ یہ اسکیئر اسکیئر روٹ روٹ ہے کا کیا مطلب ہے کہ جو ریزلٹ ہے اگر اس کا اسکویئر لیا جائے تو اس کا اسکیئر جو ہے that should be equal to آپ کے آرگومنٹ کے تو جو ریزلٹ جو ہے ریزلٹ کو دوبارہ اسکیئر لے لیا جائے تو یہ جواب آپ کو آرگومنٹ کے برابر ملے گا ریمبر کہ ہماری جو فلوٹنگ پوائنٹ جو جو نمبر ہیں ان کو کیونکہ اس میں پریسیجن تھوڑی سی فرق ہو سکتی ہے اس وجہ سے we do not test floating point numbers for equality you should never test floating point numbers for equality floating point numbers کو اکویلٹی کے لیے اگر دو فلوٹنگ پوائنٹ نمبر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ کیا جائے کہ یہ برابر ہیں کہ نہیں ہیں ان کو کیسے آپ ٹیسٹ کرتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو بیسک پروگرامنگ کے پرنسپلس میں شاید آپ نے بات ذہن میں آ رہی ہو what you do is you take the difference of two floating point numbers جن کو آپ اکویلٹی کے لیے چیک کر رہے ہوں then take the absolute value of that difference and then compare it against a very small number epsilon and say کہ the difference between these two should be less than this epsilon if the difference is less than epsilon you would say for all practical these two numbers are equal اس کی ایگزامپل جو ہے وہ بڑی سمپل سی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک نمبر ہے ون اوور تھری تو ون ڈیوائڈیڈ بائی تھری جو نمبر ہے اگر آپ اس کو تھری سے ملٹیپلائی کریں گے تو ضروری نہیں کہ اس کا جواب ایگزیکٹلی ون آئے اس کا جواب ون کے آس پاس ضرور ہوگا لیکن کیونکہ there is this round off error تھوڑی سی کسی اسٹیج پہ جا کے پریسیجن کی وجہ سے جب ایک کو سے تین کو تین سے ایک کو ڈیوائڈ کرتے ہیں تو جو اس میں امپریسیجن آ جاتی ہے this is not exactly one over three اس وجہ سے اس کو جب تین سے ملٹیپلائی کریں گے that the result will not be exactly equal to one so یہ بالکل وہی بات ہے کہ جب آپ ایک نمبر جو ہے جس کا آپ نے اسکوئر روٹ لیا ہے جو ریزلٹ آپ کا آیا جب آپ اس کا اسکیئر لیں گے that square will not be exactly equal to the number itself because that was a floating point number تو اس کو آپ ایپسلون سے چیک کر لیں اب اس میں یہاں پر یہ جو ایگزامپل جو دی گئی ہے اس میں ایک میں نے ایسلٹ کا میکرو یوز کیا ہے ایسلٹ کیا چیز ہے it basically test this condition کہ یہاں پر یہ کنڈیشن ٹرو ہے if this condition is true تو پھر وہ کچھ نہیں کرے گا اگر یہ کنڈیشن یہاں پر فیل ہو جاتی ہے that is this absolute value of result square minus argument is not less than epsilon that basically means کہ this condition is false at that time this assert macro will tell you کہ اٹ فیلڈ اور اس کے بعد یہ سسٹم اباؤٹ کر جائے گا تو یہ ایسٹ مائکرو سے یونٹ ٹیسٹنگ ایک آپ نے بیسکلی کانٹریکٹ ڈیفائن کیا کانٹریکٹ کیا ہے کہ روٹ کا should be to the argument it اور دوسرا آپ کا کانٹریکٹ تھا کہ negative number root is not possible ان دو آرگومنٹس کو ان دو کانٹریکٹس کو آپ نے بیسکلی آپ نے یہاں پر اسرٹ کیا اور اگر آپ کو جو آپ ٹھیک ملے گا اس کا مطلب ہے کہ آپ کا فنکشن ٹھیک کام کر رہا ہے اگر جو آپ کو ٹھیک نہیں ملتا تو اس کا مطلب ہے یہ فنکشن ٹھیک کام نہیں کر رہا اب اس میں ذرا دو تین چیزیں ذرا میں اور ایلیبوریٹ کرنا چاہوں گا اسی ایک فنکشن کے حوالے سے جب آپ نے اس کا کانٹریکٹ سارٹ آف لکھ لیا کانٹریکٹ کیا ہے کہ یہ دو کنڈیشنز آپ نے اسرشن کی لکھ لیں کہ یہ کنڈیشنز فلفل ہونی چاہیے نا you have to test it and you have to test it some test data remember test test cases cases میں کیا ہوتا ہے ٹیسٹ ٹیسٹ کیسز میں you have to provide the data and then basically expected جو آؤٹ کم جو ہے وہ آپ نے یہ اس سے آپ آپ نے نے ڈٹرمن کر لی ٹیسٹ ڈیٹا کی ویسے آپ نے یہ نہیں کہا کہ اگر میں اسے آرگومنٹ دو دوں گا تو اس کا جواب اتنا آئے گا وہ آپ نے یہاں پر اس کے بیچ میں بلٹ ان کر دیا وہ جو بھی جواب آئے گا اس کو آپ اسکوئر لیں گے تو the answer should be the same اور ویری کلوز اینی وے نا you test this system for number of different things for example you should give negative number then you should test it for zero as an argument and see کہ آپ کو جواب زیرو ملتا ہے کہ نہیں ملتا give it a very small number point zero zero one and see کہ اس کا جو اسکیئر روٹ جو ہے وہ ہے ہے کہ نہیں ہے اس طریقے سے give it a very large number and then again see کہ یہ کس طریقے سے ہے تو وہ باؤنڈریز پہ اس کو چیک کرنا بڑا ضروری ہے اور have few test cases and those test cases وہ ٹیل یو کہ یہ آپ کا کام ٹھیک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ایک لیول کا آپ کو کمفرٹ لیول آپ کو اچیو ہو جائے گا کانفیڈینس مل جائے گا یو وڈ بی کانفیڈینس کہ یہ ان ٹیسٹ کیسز کے ساتھ یہ ٹھیک کام کر رہا ہے تو یہ جو ہم رائٹنگ ٹیسٹ کیسز کی بات کر رہے ہیں یہ ٹیسٹ کیس کیسے رائٹ کیے جاتے ہیں جو بھی آپ نے کانٹریکٹ لکھا کانٹریکٹ کی آئی مین اس کیس میں سی پلس پلس میں میں میں نے یوز کی اگر آپ جاوا پروگرامنگ کر رہے ہیں there is a very useful tool called JUnit اس میں یونٹ ٹیسٹنگ آسانی سے کی جا سکتی ہے یونٹ ٹیسٹ کافی آسانی سے بلڈ کیے جا سکتے ہیں بہرحال اگر آپ کو جاوا میں کام کرنے کا موقع ملے تو ہمیشہ اس ٹول کو یوز کیجیے گا بڑا افیکٹو ٹول ہے یہ تھوڑی سی ذرا تھوڑا سا میں ڈائگریس کر گیا تھا اپنے ٹاپک سے لیکن آئی تھاٹ کہ دیٹ واز آلسو امپورٹنٹ بہرحال کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب ٹیسٹ کیسز آپ جب اس طریقے سے اسرشن کے ساتھ یا جے یونٹ کے ساتھ یا کسی طریقے سے آپ لکھتے ہیں اب آپ نے سسٹم کو ٹیسٹ کرنا ہے آپ نے باؤنڈریز ویلیوز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے آپ نے اگر اسٹرکچرل لیول پہ اس کو دیکھ کے آپ اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں تو you have to look at the different branches different path and then test this system important چیز یہ ہے کہ یہ یونٹ ٹیسٹنگ جب کی جاتی ہے تو somehow you need to maintain this suite of test cases یہ جو جو آپ نے ٹیسٹ کیسز ڈیولپ کیے ہیں جو آپ نے سسٹم ڈیولپ کیا ہے اس کو مینٹین کرنا ضروری ہے اس کو مینٹین کیسے کیا جاتا ہے بڑا آسان اس کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یہی فرض کریں آپ نے یہ جو میکرو لکھی تھی اسرٹ uh, آپ نے کیا تھا اسرٹ کے ذریعے آپ نے ڈیٹرمن کیا کہ یہ کام ٹھیک کر رہا ہے کہ نہیں and then you would have a certain test cases جو جس طریقے سے میں نے کہا کہ negative number zero very small value large values you know all these different types of numbers and then see کہ اس کی جواب آپ آپ کو ٹھیک مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ یہ ڈیٹا اور یہ ٹیسٹ کیسز سیو کرنا ضروری ہے تاکہ اگر کسی اسٹیج پہ آپ کو اس کو چینج کرنا پڑے اس یونٹ کو جس کو آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں تو آپ یہ پرانے والے ٹیسٹ کیسز جو ہیں ان کو دوبارہ ایگزیکیوٹ کر کے آپ یہ ڈٹرمن کر سکیں کہ یہ ابھی بھی ٹھیک کام کر رہا ہے آپ کو یہ ٹیسٹ کیسز نئے سرے سے نہ لکھنے پڑیں تو یہ کام کیسے کیا جاتا ہے اس کام کرنے کے لیے جو سب سے ایک افیکٹو طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کے ٹیسٹ کیسز جو ہیں اور یہ جو آپ کا جو ٹیسٹنگ کا جو میکانزم جو ہے مثلا یہ جو ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ اس اسرٹ کی بات کی تھی جہاں پر یہ کوڈ لکھا گیا ہے یہ کس جگہ پہ ہو ٹیسٹ کیسز کس جگہ پہ پڑے ہوں پہلا اصول تو یہ ہے کہ these test cases and this test mechanism should be easily available for that unit تاکہ جب بھی اس یونٹ میں آپ کو چینج کریں یا کسی وجہ سے اس کو آپ کو انہینس کرنا ہے یا ڈی بگ کوئی آپ کرنا چاہ رہے ہیں کوئی ڈیفیکٹ کہیں پر کسی وجہ سے نظر آیا ہے بعد میں یا اس اسٹیج پہ تو دوبارہ اس چیز کو آسانی سے اسی ٹیسٹ کو ریپیٹ کیا جا سکے تو سب سے پہلے یہ ٹیسٹ کیسز اگر ایسی جگہ پہ پڑے ہوں گے جہاں سے یہ آسانی سے ریٹریو کیے جا سکتے ہیں only then you know it would be easy تو آسانی آپ کیسے پیدا کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو ان ٹیسٹ کیسز کو سیو کرنا ہے سیو کرنے کی ہم تھوڑی دیر میں بات کریں گے لیکن کس جگہ پہ سیو کیا جا سکتا ہے لیٹ سے کہ اف دس از اے کلاس آپ نے یہ یونٹ جو ہے آپ کا ایک کلاس ہے اور آپ نے اس کلاس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اس کے مختلف میتھڈز یا جو بھی اس کی فنکشنلٹی ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے جو ٹیسٹ کیس لکھے ہیں وہ ٹیسٹ کیسز کہاں پر لکھے جا سکتے ہیں ایک بڑا افیکٹو سا میکنزم ہے اور جاوا میں تو this is part of this thing it is possible کہ آپ you can have a main function ہر کلاس کا اپنا اور پھر جب آپ پورا بنائیں تو ایک کسی ایک مین فنکشن سے آپ شروع کر سکتے ہیں but you can have separate main functions جو افیکٹو نہیں ہوں گے تو آپ ان مین فنکشنس میں یہ ٹیسٹنگ کا کوڈ لکھ سکتے ہیں لیکن آن دی ادر ہینڈ اگر آپ مثلا سی پلس پلس وغیرہ میں بھی کام کر رہے ہیں you can have a main function جو اس فائل میں ہی لکھا گیا ہو جس فائل میں یہ کلاس کا کوڈ لکھا گیا ہے اس کے نیچے ایک main function and that main function is compiled conditionally conditional compilation کا کیا مطلب ہے کنڈیشنل کمپائلیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ فلیگ سیٹ کرتے ہیں کمپائلیشن کے لیے کہ اگر یہ فلیگ کی ویلیو سیٹ ہے تو یہ جو کوڈ ہے اس کو کمپائل کرنا ہے اگر یہ ویلیو سیٹ نہیں ہے تو اس کو کوڈ کو کمپائل نہیں کرنا تو اگر وہ کمپائل نہیں کریں گے تو, تو وہ مین فنکشن کوڈ کا حصہ نہیں بنے گا وہ صرف کلاس کے لیے کوڈ کمپائل ہوگا اور پھر جو آپ کا جو مین فنکشن جہاں سے آپ پوری چیز کو چلانا چاہ رہے ہیں صرف وہی سامنے آئے گا لیکن بہرحال اگر آپ اس کلاس کو ایز ون یونٹ آپ ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس مین فنکشن کو کلاس کی فائل کے نیچے لکھ دیجئے یہ ایگزامپل کے طور پہ ڈیٹیل میں میں جو آپ کے جو ہینڈ آؤٹس جو آپ کو دیے گئے ہیں یا دیے جائیں گے اس میں یہ چیز ڈیٹیل میں یہ ایکسپلین کی گئی ہے یہ کس طریقے سے تو اس فائل کے نیچے آپ یہ مین فنکشن لکھ دیں کنڈیشنلی کمپائلڈ اور پھر جب ہے جب آپ اس یونٹ کو ٹیسٹ کرنا ہے تو اس کو کنڈیشنلی کمپائل کریں وہ مین فنکشن ہوگا تو I mean this will be one unit جس میں ایک مین فنکشن ہے اسٹارٹ دیٹ مین فنکشن اس مین فنکشن میں you will have all your test cases coded اور جب وہ ٹیسٹ کیسز کوڈ کیے ہوں گے تو all you have to do is just call that main function اور آٹومیٹیکلی آپ کی یہ پورا یونٹ پوری آپ کی کلاس جو ہے ٹیسٹ ہو جائے گی چاہے آپ جتنی بار مرضی آپ اس کو ٹیسٹ کرنا چاہیں ذرا یونٹ سے تھوڑا سا ایک کلاس سے بڑا یونٹ ہے ایک سیٹ آف کلاسز ہیں جو ایک فنکشنلٹی آپ کو پرووائڈ کر رہی ہے ایک اینٹی آپ کو دے رہی ہے فار ایگزامپل جس میں there are certain classes which are sort of aggregated and then all those they make one unit اس کے لیے you can have that kind of function and that can be stored as part of the package اور پھر اس جگہ پہ اس کو کمپائل کر کے اور پھر this whole thing can be compiled as one unit and once again can be tested whenever there is a change کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹیسٹ کیسز جو یونٹ ٹیسٹنگ کے جو آپ کے بلڈ کریں گے you have to save them separately so that they can be used later on جب ان کی جس وقت بھی ضرورت پڑے تاکہ آپ کو بار بار یہ چیز بلڈ نہ کرنی پڑے of course building test cases is not easy تو آپ کو اس ریپوزٹری کو ری یوز کرنے کے لیے سوچنا چاہیے اور ہمیشہ اس طریقے سے کام کرنا چاہیے کہ آپ ایک بار یہ کام کریں اور بار بار اس کو ری یوز کریں یونٹ یعنی ٹیسٹنگ کے بعد جو ویریفیکیشن اینڈ ویلیڈیشن کے حوالے سے ایک جو امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے وہ کچھ اسٹیٹک ویریفیکیشن کے کانسیپٹس ہیں اسٹیٹک ویریفیکیشن کیا چیز ہے ہم نے ویریفکیشن اینڈ ویلیڈیشن کی ہم نے بات کی اس میں ویریفیکیشن دو طریقے سے چیزوں کو ویریفائی کیا جاتا ہے ایک طریقہ ویریفائی کرنے کا جو ہے وہ تو ہمارے پاس ہے جس کو ہم ٹیسٹنگ کہتے ہیں دیٹ از آپ سسٹم کو چلا کے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو you are basically testing this system executing this program ایک ڈائنامکلی اس کو چیز کو چیک کیا جا رہا ہے لائیو اس کو کر کے اس کو دیکھا جا رہا ہے there are things that you can do statically اب یہ لائیو جو چیز کو ٹیسٹ جو ہے وہ کس وقت کیا جا سکتا ہے یہ لائیو اس کو اسی وقت کیا جا سکتا ہے کہ جب اس میں وہ اس قابل ہو کہ وہ چل سکے دیٹ از وہ کمپائل ہو سکے اس کا کوڈ ایگزیکیوٹیبل فارم میں اس کو کمپائل ہو کے آ سکے لیکن اس سے پہلے جو کافی سارے اسٹیجز ہیں جہاں پر آپ ریکوائرمنٹس آپ نے بلڈ کر رہے ہیں جہاں پر آپ ڈیزائن بنا رہے ہیں جہاں پر ڈیٹیل ڈیزائن آپ اس کا کر رہے ہیں کیا از دیئر اینی میکنزم کہ ان اسٹیجز پہ آپ چیزوں کو ٹیسٹ کر سکیں یا ویریفائی کر سکیں اب ان چیزوں کو ویریفائی کرنے کے لیے یقیناً آپ کو کچھ ایسا میکنزم چاہیے ہوگا جو اسٹیٹکلی چیزوں کو ویریفائی کر سکے جو ڈائنمکلی چیزوں کو ویریفائی جس کو کرنے کی ضرورت نہ ہو کیونکہ ابھی آپ کے پاس وہ کوڈ موجود نہیں ہے اس وجہ سے یہ جو ہے اسٹیٹک uh, جو انسپیکشن جو ہے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹول ہے ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے اور کافی افیکٹولی یہ آپ کو بہت سارے ڈیفیکٹس جو ارلی اسٹیجز پہ آ جاتے ہیں انسپیکشن کے ذریعے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے اور اس سے بعد میں بہت ساری مشکلات دور ہو سکتی ہیں یہ جو بیسکلی انسپیکشن کی جو ہم بات کر رہے ہیں میں نے جس طریقے سے پہلے بھی اس چیز کا ذکر کیا کہ یہ ایک اسٹیٹکلی چیزوں کو ویریفائی کرنے کا ایک میکنزم ہے آپ کے آرٹیفیکٹس کو آپ کے جو ڈاکومنٹس جو مختلف آپ نے چیزیں آپ نے تیار کی ہیں جس میں آپ کا ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹس آپ کا شامل ہے آپ کا ڈیزائن ڈاکومنٹ شامل ہیں اور ایکچولی آپ کا کوڈ جو ابھی شاید ایگزیکیوٹر فارم میں نہیں پہنچا وہ بھی اس چیز میں شامل ہو سکتا ہے اس کو بھی انسپیکشن کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے بعض کا ایکچولی جو ایگزیکیوٹیبل فارم میں پہنچ بھی گیا ہو اس کو بھی انسپیکشن کے ذریعے انسپیکٹ کیا جاتا ہے اور اس سے بھی بہت سارے بینیفٹس اچیو ہو جاتے ہیں تو جو خاص طور پہ جو دو چیزیں جن کا ہم ذکر کریں گے وہ ہے ڈیزائن انسپیکشن اور کوڈ انسپیکشن ڈیزائن انسپیکشن کیا چیز ہے آپ اپنے ڈیزائن کے آرٹیفیکٹس کو جس میں high level design architectural design آپ کا ڈیٹیل ڈیزائن یہ چیزیں شامل ہیں ان کو آپ انسپیکٹ کرتے ہیں بیسکلی آئیڈیا اس وقت یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا یہ ڈیزائن جو آپ نے پیپر پہ آپ نے بنایا ہے کچھ آپ نے کوئی کیس ٹول یوز کرتے ہوئے ڈیزائن بنایا اسی اسٹیج پہ اس کو ویریفائی کرنے کی کوشش کی جائے کہ یہ جو ڈیزائن جو ہے یہ آپ کی ریکوائرمنٹس کو کیا فلفل کرے گا یا نہیں کرے گا فار ایگزامپل اگر آپ کا کوئی ایک یوز کیس ہے تو آپ نے اس یوز کیس کی کمپلیٹ سیکوینس ڈائیگرام بنائی ہے کہ نہیں بنائی کیا وہ کمپلیٹ سیکوینس ڈائیگرام جو ہے وہ اس فنکشنلٹی کو پورے طریقے سے اچیو کرے گی یا نہیں کرے گی جو اس یوز کیس میں ریکوائرڈ ہے اور جب آپ اس کو اسکین کرتے ہیں جب آپ اس کو ٹریس کرتے ہیں تو اگر کسی جگہ پہ آپ کو کوئی پرابلم نظر آئے تو اس کو پرابلم کو ڈیزائن کے اسٹیج پہ ہی فکس کیا جا سکتا ہے نہ کہ یہ کہ کوڈنگ کرتے وقت آپ کو یہ چیز سامنے آئے کہ ہو یہ تو یہاں پر یہ کام کرنا ہے یہاں پر یہ میتھڈ اویلیبل ہی نہیں ہے یہ کلاس اویلیبل نہیں ہے یہ ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے تو اس وجہ سے مجھے یہ یہاں پر ڈیزائن میں جا کر چینج کرنی پڑے گی when you go back to design اب آپ ایک لیٹر سٹیج پہ آ چکے ہیں اور اس سے جب آپ ڈیزائن میں چینجز کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی آلریڈی کچھ کام کیا ہوا وہ آپ کو ریڈو کرنا پڑے تو آپ کی ایفرٹ جو ہے اور کاسٹ جو ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے تو یہ چیز امپورٹنٹ ہے یاد رکھنی کہ ڈیزائن کی انسپیکشن کس طریقے سے کی جاتی ہے اس طریقے سے high level design detail design basically آپ اپنی اسے ریکوائرمنٹ پہ میپ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں دیکھنے کی کہ آپ کی وہ فنکشنلٹی جو ریکوائرڈ ہے وہ پوری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی کیپرس جون صاحب نے ایک ڈیٹا کچھ پبلش کیا تھا انسپیکشن سے ریلیٹڈ ایکچولی مختلف جو ویریفیکیشن اور کوالٹی کی جو مختلف ٹیکنیکس ہیں ان کو انہوں نے اس ڈیٹے کو پبلش کیا ہے میں اس ڈیٹے کی ایک سمرائزڈ فارم وہ ڈیٹا تو کافی زیادہ ہے ذرا وہ آپ کے سامنے ذرا پیش کرتا ہوں اس کے بعد اس پہ تھوڑی سی میں گفتگو کروں گا بیسک آبجیکٹو اس چیز کو دکھانے کا یہ ہے کہ ذرا اس چیز کو ریئلائز کروایا جائے کہ انسپیکشن سے کیا فائدے ہو سکتے ہیں اور اس کی کتنی اہمیت ہے یہ ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی جو جس کا جو ڈیٹا پبلش جس کا میں نے ذکر کیا تھا یہ آپ کے سامنے ہے بیسکلی یہ data was published after analysing almost fifteen hundred projects تو سیمپل سائز پندرہ سو پروجیکٹس ہے تو which is quite a large sample size چھوٹا نہیں ہے اس میں بیسکلی چار طرح کی ڈفرینٹ کوالٹی ایشورنس کے میکانزمس جو ہیں ان کو سامنے رکھا گیا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس سے ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی پہ کیا فرق پڑتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ what is defect removal efficiency defect removal efficiency یہ ہے کہ جب آپ کے سافٹ ویئر میں جو ڈیفیکٹس آ جاتے ہیں اور وہ ڈیفیکٹس ریکوائرمنٹ سے لے کے کوڈنگ تک کسی بھی سٹیج کے ہو سکتے ہیں کہ ریکوائرمنٹ میں غلطی ہو گئی ڈیزائن میں غلطی ہو گئی پروگرام لکھتے وقت غلطی ہو گئی تو اوور آل جب سسٹم آپ ڈلیور کریں تو ان میں سے آن دی ایوریج کتنے ڈیفیکٹس آپ ریموو کر سکتے ہیں before you send it out to the user جو اس کو ایکسپٹ کرنے کے بعد اس کو یوز میں لے کے آئے اگر آپ صرف ٹیسٹنگ یوز کرتے ہیں تو اسٹڈی یہ کہتی ہے کہ آن دی ایوریج آپ 53% تھری پرسینٹ آپ ریمو کر سکتے ہیں testing alone can on the average help you remove fifty three percent of the defects forty seven percent defects software میں باقی رہ جاتے ہیں ان سارے اسٹیجز سے جو بھی پیدا ہو گئے اگر اس میں ہم کوالٹی ایشورنس کو ایڈ کر دیں جو کوالٹی ایشورنس آپ کے جو پروسیسز اور وہ ایک فیکٹر آپ ایڈ کر دیں جہاں پر آپ اوور آل سسٹم میں کوالٹی امپروو eh, کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو نمبر آف ڈیفیکٹس جو ہیں آن دی ایوریج آپ سکسٹی فائیو پرسینٹ آپ ڈیٹیکٹ eh, کر سکتے ہیں ٹیسٹنگ اور یہ کوالٹی انشورنس کے میکنیزم کو شامل کرتے ہوئے on the average so there are still thirty five percent of the defects which would be not detected اچھا اگر کوڈ انسپیکشن جس کا ہم ڈیٹیل میں آگے جا کے ذکر کریں گے کوڈ انسپیکشن کو ٹیسٹنگ میں ایڈ کر دیا جائے تو آپ کی defect removal efficiency increases to seventy percent اور اگر اس میں ڈیزائن انسپیکشن اور ٹیسٹنگ کو کمبائن کیا جائے تو آپ کی defect removal efficiency reaches eighty percent on the average اگر آپ جو کوڈ انسپیکشن انسپیکشن اور ڈیزائن کو ٹیسٹنگ میں شامل کر دیں یعنی کہ ٹیسٹنگ تو آپ بہرحال کر ہی رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ آپ کوڈ اور ڈیزائن انسپیکشن دونوں آپ کرنا شروع کر دیں تو آپ کی defect removal efficiency reaches ninety seven percent so تین پرسینٹ ڈیفیکٹ ان دو ایکٹیویٹیز کے بعد آن دی ایوریج باقی رہ جاتی ہیں تو دس از اے گریٹ بینیفٹ اس سے ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی بہت بڑھ جاتی ہے آپ کی اوور آل کوالٹی سسٹم کی بہت بہتر ہو جاتی ہے سو یہ انسپیکشن کی ٹیکنیکس جو ہیں they are very important they should be used اور اس کے بہت زیادہ بینیفٹ ہوتے ہیں ہم اس پہ تھوڑی سی دیر میں اور اس میں آگے چل کے بات کریں گے یہ ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی آپ نے دیکھا کہ کوڈ انسپیکشن اور ڈیزائن انسپیکشن ایڈ کرنے سے overall ninety seven percent on the average آپ کی ایفیشنسی پہنچ گئی نمبر آف ڈیفیکٹس بہت تھوڑے اس میں رہ جائیں گے آپ کی کوالٹی بہت بہتر ہو جائے گی ذرا اس کو انسپیکشن کے پروسیس کو یا انسپیکشن کی ٹیکنیکس کو ذرا ایک اور اینگل سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک چیز کہلاتی ہے کیوٹک زون وہ کیا چیز ہے اور کیوٹک زون میں آپریٹ کرنے کے نقصانات کیا ہیں اور آپ کی انسپیکشن کی جو ٹیکنیکس جو ہیں آپ کو اس کیوٹک زون سے کیسے باہر لے کے آ سکتی ہیں تو once again let's go back to slide یہ جس طریقے سے ہم ڈیفیکٹس کی بات کرتے ہیں بیسیکلی ڈیفیکٹ اوریجنیشن جو ہے وہ کہاں کہاں سے ہو سکتی ہے اگر ہم اپنے مختلف سٹیجز کو دیکھیں جس میں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ جن سٹیجز سے گزرتی ہے سب سے پہلے we need to write our requirements تو ریکوائرمنٹس کی وجہ سے کوئی ڈیفیکٹس پیدا ہو سکتے ہیں کہ ریکوائرمنٹس میں کوئی کمی رہ گئی کوئی چیز آپ نے مس کر دی کوئی آپ ٹھیک طریقے سے آپ سمجھے نہیں اس وجہ سے اس کو ٹھیک طریقے سے آپ نے ڈاکومنٹ نہیں کیا دوسرا آپ کا جو ایک ڈیفیکٹ کا اوریجن جو ہو سکتا ہے دیٹ از یور ڈیزائن کہ آپ نے ریکوائرمنٹ تو لکھ لی اب جب اس کو ڈیزائن کرنے لگے تو ڈیزائن میں کچھ خامی رہ گئی وہ ریکوائرمنٹ اس طریقے سے اس ڈیزائن سے فلفل نہیں ہوئی تیسری جگہ جہاں سے ڈیفیکٹ اوریجنیٹ ہو سکتے ہیں ڈیفیکٹ جہاں پر پیدا ہوتے ہیں وہ ہے آپ کی کوڈنگ آبویسلی جب آپ نے اس کا کوڈ لکھا ڈیزائن کرنے کے بعد جب آپ پروگرام لکھنا شروع کر رہے ہیں پروگرامنگ میں غلطی ہو گئی کوئی آپ نے لاجک ٹھیک نہیں بلڈ کیا یا جو کچھ بھی ہے there may be certain problems in documentation user documentation جو ہے اس میں غلطیاں ہو سکتی ہیں اور وہ غلطیاں جو ہے ڈیفیکٹس جو ہیں اس سے پیدا ہو سکتے ہیں testing itself can cause some problem testing جب ہو رہی ہے تو اس ٹیسٹنگ میں کوئی چیز مس کر دی یا جب آپ نے ڈی بک کیا اس کو فکس کیا تو اس وقت فکس کرتے ہوئے بیڈ فکس کی وجہ سے کچھ چیزیں پہلے جو تھیں وہ خراب ہو گئیں اور uh, جو پہلے چل رہی تھی ریپل افیکٹ جس کو ہم کہتے ہیں اور وہاں پر پھر جو ہے نیا ایک ڈیفیکٹ پیدا ہو گیا اور جب یہ فائنلی مینٹننس فیز میں جاتا ہے یا ابھی شروع جب ہوئی ہے یوزر نے اس کو یوز کرنا شروع ہوا ہے ابھی بالکل ابتدائی مراحل ہیں تو اس وقت once again user request certain changes کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے ایکسپیکٹیشن میٹ نہیں کر رہا یا کوئی نیا خیال آ گیا یا کچھ جو بھی چیز ہے مینٹننس میں all sorts of changes are added to the software تو ونس اگین ڈیفیکٹس اس میں پیدا ہو سکتے ہیں but let's just concentrate on the first five stages that is requirement design coding documentation and testing maintenance کی ابھی فی الحال ہم بات نہیں کرتے لیکن I mean that is also one of the things that can cause defects اور ڈیفیکٹس کو اوریجنیٹ کر سکتا ہے جب ہم ٹیسٹنگ کر رہے ہیں صرف ہم نے کسی طرح کی انسپیکشن وغیرہ نہیں کی تو جو آپ کے ڈیفیکٹس جب ڈیٹیکٹ ہو رہے ہیں the very first time you would have an idea about a defect that would be at a testing stage تو جو ریکوائرمنٹ کے ڈیفیکٹس ہیں وہ بھی ٹیسٹنگ میں سامنے آ رہے ہیں کچھ ڈیزائن کے ڈیفیکٹس ہیں وہ بھی ٹیسٹنگ میں شامل آ رہے ہیں جو کوڈنگ کے ڈیفیکٹس ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں اور جو ڈاکومنٹیشن کے ڈیفیکٹس ہیں وہ بھی ٹیسٹنگ میں سامنے آ رہے ہیں تو جو جو ٹیسٹنگ کا جو فیز ہے اس میں سارے پچھلے لائف سائیکل کے پچھلے تمام سٹیجز میں جو ڈیفیکٹ پیدا ہوئے ہیں وہ اس ٹیسٹنگ کے سٹیج پہ سامنے آ رہے ہیں اس سٹیج پہ پکڑے جا رہے ہیں اس وجہ سے یہ ٹیسٹنگ اور مینٹیننس اور پھر جو اس کے آگے جو ڈیفیکٹس ہیں وہ مینٹیننس میں سامنے آئیں گے بہت سارے اس وجہ سے یہ ایک کیوٹک زون کہلاتا ہے کیوٹک زون اس وجہ سے کہ یہاں پر کیونکہ ہر طرح کے ڈیفیکٹس ہوں گے ان کے سائڈ افیکٹس اور ان کی وجہ سے چینجز بے شمار ہوں گی پریشر بے انتہا ہوتا ہے کیونکہ سافٹ ویئر کو ڈلیور کرنا ہوتا ہے ایک طرف یہ ہوتا ہے کہ جی فلاں اس کی ڈلیوری ڈیٹ ہے ڈیڈ لائن اس کی آ گئی ہے لیکن سنس دیر آر ڈیفیکٹس جو آپ ٹیسٹنگ کے وقت آپ کے سامنے آئے ہیں وہ ڈیفیکٹس کو فکس کرتے وقت ان کو ڈی بک کرتے وقت ان کو ٹھیک کرتے وقت دوبارہ ٹیسٹ کرتے وقت takes a lot of time to do that اور پھر اس اسٹیج پہ اکثر جو ہے یہ راتیں لگ رہی ہوتی ہیں بہت لیٹ لیٹ سیٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں ویکینڈس اس میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں کسی طریقے سے اپنی ڈیڈ لائن کو اچیو کیا جائے اگر ان ڈیفیکٹس کو جو یہ پہلے سٹیجز پہ سارے آ گئے ہیں requirement design coding initial stages پہ ان میں سے کچھ کو یا زیادہ تر کو ہم انہیں سٹیجز پہ جب یہ کام ہو رہا ہے اسی وقت آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو ٹھیک کر دیں تو ہماری یہ جو کیوٹک زون میں جو پریشر ہے کیوس جو ہم نے کریٹ کر دیا ہے ٹیسٹنگ کے وقت کہ جی یہ شپمنٹ کی ڈیٹ آ گئی ہے ٹیسٹنگ کمپلیٹ نہیں ہوئی ڈیبگنگ کمپلیٹ نہیں ہوئی اس کی ری ٹیسٹنگ کمپلیٹ نہیں ہوئی جو آپ نے فکس کیا ہے اور everybody is under pressure اور uh, جب پینک میں آپ چلے جائیں تو کام ٹھیک سے بھی نہیں ہوتا تو یہ پریشر آپ کا کم ہو جائے گا جب یہ پریشر کم ہوگا جب یہ پیچھے سارے کام سسٹمیٹک طریقے سے ہو رہے ہوں گے تو ڈلیوری میں آسانی ہوتی ہے آپ ایک پلان طریقے سے ایک آسانی سے یا وہ کیوٹک موڈ میں گئے بغیر ایک ایزیلی آپ پروگرس اپنی کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ ڈٹرمن کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے کہ ایکچولی آپ کی شپمنٹ کب ہوگی کیوٹک زون میں جب آپ چلے گئے تو پھر تو it is sometimes it is virtually impossible to tell کہ یہ کب یہ چیز کام ختم ہوگا بیکاز وہ کام اتنا زیادہ پھیل جاتا ہے اور اس کے اتنے بعض کا اینگلس ڈفرینٹ آ جاتے ہیں کہ takes many many days in certain cases weeks and months to fix certain kind of problems تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے انسپیکشن جو ہے آپ کو اس چیز میں ہیلپ کرتی ہے انسپیکشن کے بینیفٹس جو ہیں چند ایک ذرا اس کو بھی دیکھ لیں آلریڈی ہم کچھ کی بات تو کر چکے ہیں جب آپ چیزوں کو انسپیکٹ کرتے ہیں تو انسپیکٹ کرنے سے عام طور پہ اس انسپیکشن کو ہم کہتے ہیں کہ جب ہم ڈیزائن اور کوڈ کی انسپیکشن کی خاص طور پہ بات کرتے ہیں تو پیئر انسپیکشن بھی ہوتی ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کا کوڈ یا کام دیکھنے سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے فرض کریں آپ ایک اچھے ڈیزائنر ہیں اور میں اتنا اچھا ڈیزائنر نہیں ہوں تو جب میں آپ کا کام دیکھوں گا اور آپ میرا کام دیکھیں گے تو مجھے آپ کا کام دیکھنے سے بہت کچھ نئی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی نئے کانسیپٹس ملیں گے اور اگلی بار جب میں ڈیزائن کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ میرے ڈیزائن میں کچھ بہتری پیدا ہو جائے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایک زیادہ ایکسپیرینس ڈیزائنر ہیں you can highlight the problems and mistakes جو میں نے کی ہیں اور اس سے میری ایک طریقے سے ٹریننگ بھی ہو رہی ہے میری مینٹرنگ بھی ہو رہی ہے تو اس سے یہ انسپیکشن کا ایک فائدہ ہوتا ہے uh, یعنی کہ ایک دوسرے سے آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے مینٹرنگ ہوتی ہے مینٹرنگ کا مطلب ہے کہ کچھ آپ کو کوئی بڑا ہے سکھانے والا جو آپ کو آگے گروم کر رہا ہے آپ کو آگے لے کے جا رہا ہے ایک اور جو بینیفٹ ہے انسپیکشن کا کوڈ انسپیکشن کے حوالے سے خاص طور پہ وہ یہ ہے کہ جب آپ چیزوں کو انسپیکٹ کرتے ہیں you identify number of problems اور اس میں اگر آپ کو یہ چیز نظر آئے کہ بہت سارے لوگ ایک ہی غلطی کر رہے ہیں یا ایک ہی طرح کی غلطی کر رہے ہیں اور وہی بار بار دہرائی جا رہی ہے تو پھر یہ ایک ٹریننگ کی نیڈ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ اوور آل آپ کی ٹیم کو اس طرح کی ٹریننگ کی ضرورت ہے تاکہ وہ یہ غلطی نہ کریں as a team everybody is making that kind of mistake اور چوتھی امپورٹنٹ چیز جو بڑی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو ٹیسٹنگ میں جو ڈیفیکٹ سامنے آتا ہے تو وہ ڈیفیکٹ جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا اس کو آپ کو ڈی بک کرنا پڑتا ہے آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ یہ ڈیفیکٹ ہے کدھر یہاں پر انسپیکشن کے وقت ڈیفیکٹ آپ کو پتا ہے کہ یہ اس جگہ پہ ڈیفیکٹ ہے جب آپ کو پتا ہو اس جگہ پہ ڈیفیکٹ ہے تو اس کو فکس کرنا آسان ہوتا ہے جب یہ پتا نہ ہو کہ ڈیفیکٹ ہے کس جگہ پہ تو اس کو فکس کرنا مشکل ہوتا ہے آج میری بات ٹائم میرے پاس کیونکہ ختم ہو رہا ہے تو میں اس چیز کو ذرا سمرائز تھوڑا سا کرنا چاہوں گا ایک بڑی مختصر سی سمری آج کی اس میں ہم نے دو تین جو چیزوں کا ذکر کیا پہلے تو ہم نے یونٹ ٹیسٹنگ کی بات کی یونٹ ٹیسٹنگ میں امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ جب آپ کوڈ کو ڈیولپ کر رہے ہیں اس وقت یونٹ ٹیسٹ کیسز ڈیولپ کریں اور ان یونٹ ٹیسٹ کیسز کو سیو کریں تاکہ ان کو ری یوز کیا جا سکے یونٹ ٹیسٹنگ بڑا افیکٹو ٹول ہے چھوٹے لیول پہ چھوٹے یونٹ کے لیول پہ ٹیسٹنگ کرنا آسان ہوتا ہے وہاں پر جو بھی غلطی ہوگی ڈیولپر خود ہی اسے پکڑ کے فوری طور پہ اس کو فکس کر دے گا لیٹر سٹیجز پہ یہ غلطی اگر پکڑی جائے تو پھر اس کو فکس کرنا پہلے ڈھونڈنا پھر فکس کرنا مشکل ہو جاتا ہے جب آپ اس کو فکس کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے اور کہیں پر آپ کو چینجز کرنی پڑے تو unit testing is something that is carried out by the developer himself اور وہ اس کو ضرور کرنی چاہیے اور اس کو سیو کرنا چاہیے اور دوسری ہم نے انسپیکشن کے حوالے سے بات کی کہ انسپیکشن جو ہے this is a static way of code verification اور اسٹیٹکلی کوڈ کو ویریفائی کرنے سے جو ہے آپ کی بہت ساری پرابلمس بہت ساری مشکلات آپ کی ارلی اسٹیجز پہ پکڑی جاتی ہیں ڈیفیکٹس ریموو ہو جاتے ہیں اور بعد میں آپ کیوٹک زون میں آپریٹ نہیں کرتے میں آج اپنا لیکچر اسی جگہ پہ ختم کروں گا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس انسپیکشن کے حوالے سے گفتگو کو جاری رکھیں گے اور ذرا کنکریٹ میں کچھ آپ کو ایگزامپلس کے ذریعے بات سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ انسپیکشن کیسے کی جاتی ہے اس میں کیا کچھ آپ کو کرنا پڑتا ہے اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے خدا حافظ اور السلام علیکم